آٹھویں دلیل اعلائی کلمت اللہ یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنی جان چرانے والے اور اپنا مال خرچ نہ کرنے والے منافق ہیں قرآن کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والے لوگ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں گے کہ بہت سے مقامات پر منافقین کے جو عادات و خسائل اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں ان کی دو بڑی علامتیں اور صفتیں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور دشمنان دین سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے میں اپنی جان چراتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے اور اپنی جان کھپانے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے اس طرح کی تمام آیتوں سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راہ خدا میں حسب استطاعت مال خرچ کرنا اور اقامت دین کی جد و جہد میں بذات خود حصہ لینا ایک ایسا فریضہ ہے جسے بلا عذر شرعی ترک کرنے کے بعد مخلصانہ ایمان باقی نہیں رہتا کیونکہ اللہ پر ایمان ایک ایسا معاہدہ و معاملہ ہے جس میں مومن اپنی جان اپنا مال اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ بے وز جنت فروخت کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اب اگر کوئی مدعی ایمان اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ خلوص کی علامت نہیں بلکہ نفاق ہی کی علامت ہو سکتی ہے میں طوالت کے خوف سے یہاں صرف چند آیتیں پیش کروں گا نمبر ایک غزب احد غالباً اسلام و کفر کے درمیان وہ پہلی جنگ اور مسلمانوں کی ایک ایسی آزمائش تھی جس میں عقیدے اور عمل دونوں ہی قسم کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا عقیدہ منافقین کی ایک بڑی جماعت جس کا سردار عبداللہ ابن عبے تھا اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئی وہ اپنی جماعت کو لے کر راستے ہی سے پلٹ گیا اور کچھ لوگ جو عملی نفاق میں مبتلا تھے وہ مجبوراً شریک تو ہوئے لیکن بے دلی اور بزدلی کے ساتھ انہیں اپنی جانوں کے سوا کوئی دوسری فکر نہ تھی اس غزوہ پر مکمل تبصرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے ہم یہاں چند آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے بہانہ بنا کر جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور دونوں جماعتوں کے مڑ بھیڑ کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی یہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر دے اور ان منافقین کو بھی ممیز کر دے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو دفاع کرو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دنوں میں نہیں ہے اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں یہ ہے جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو سورہ علی عمران آیت نمبر 166 تا آیت نمبر 168 ان آیتوں سے واضح ہوا کہ راہ خدا میں جہاد ایمان کی وہ کسوٹی ہے جو مومنوں اور منافقوں کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیتی ہے اس جنگ میں بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کرنے والے منافق تھے یہی بات دوسرے اسلوب میں آیت نمبر 179 میں بھی کہی گئی ہے وہاں منافق اور مومن کے بجائے خبیص اور طیب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی یہ بات اللہ کی حکمت سے بعید ہے کہ وہ خبیص منافق اور طیب مومن کو ہمیشہ ملا جلا رہنے دے اہل ایمان کے لیے غزب احد میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ یہی تھی کہ ناپاک و خبیص منافقوں اور پاک و طیب مومنوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے اور اہل ایمان اپنے خلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے وہ لوگ جو دلی کے ساتھ شری کے جنگ ہوئے تھے ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی یہ خدا کے بارے میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کے قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے یہ کہتے رہے کہ بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم ظاہر نہیں کرتے وہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس امر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے عمران آیت نمبر ایک سو ان ضعیف ایمان لوگوں کا نقشہ ہے جن کے دلوں میں ابھی ایمان نے گھر نہیں بنایا تھا اور زمانہ جاہلیت کے خیالات و تصورات ان کے دلوں میں موجود تھے اوپر کی آیت میں ان کے تصورات خیالات کی تردید کر کے صحیح خیالات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے اس غزبے پر تبصرہ کرتے ہوئے منافقین کی بخالت یعنی راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے اور جو لوگ بخالت کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ ہی نے اپنے فضل میں سے بخشی ہے یہ نہ خیال کریں کہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس چیز میں وہ بخالت کریں گے اس کا قیامت کے دن ان کو توک پہنایا جائے گا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 180 یہ اس بات کا اظہار ہے کہ منافقین جس طرح راہ خدا میں اپنی جان چراتے ہیں اسی طرح اپنے مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں ان کی زر پرستی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے اموال کو روکے رکھیں غلبہ دین یا اقامت دین کی جد و جہد کے فرض ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو ایمان کی کسوٹی اور اس راہ میں جی چرانے اور مال خرچ نہ کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے نمبر دو ذیل کی آیت بتاتی ہے کہ بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت طلب کرنا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ رخصت طلب کرنے والے کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے لا يستعزنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستعزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورطابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون سورة التوبة آیت نمبر چوالیس پینتالیس جو لوگ سچے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی رخصت تو تم سے وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ اور روزے آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں اگر کلمت اللہ کے لیے جان و مال کے ساتھ جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر اسے ایمان و نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی قرار نہ دیا جاتا یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام و کفر کی کشم میں جو لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ اسلام کی حمایت کریں اور اپنی تمام قوت و صلاحیت اسے سربلند کرنے کی کوشش میں کھپا دیں وہی سچے مومن ہے بخلاف اس کے جو لوگ اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائیں اور بلا عذر اس میں اپنی جان و مال خرچ کرنے سے پہلو تہی کریں وہ جھوٹے مومن ہے جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور نہ خدا کے وعدوں پر ان کے دلوں کو شک اور تردد کی بیماری لگی ہوئی ہے نمبر تین آئین موقع پر جہاد میں شریک نہ ہونے اور اس سے جی چرانے والوں کے لیے ارتداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اصرارهم فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِدْوَانَهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ سورہ محمد آیت نمبر پچیس تا اٹھائیس جو لوگ پیٹھ پھیر گئے اس کے بعد کی سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا شیطان نے ان کو چکمہ دیا ہے اور اس کو دور دور کی سجھائی ہے یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسد سے ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے اور یہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ جو طریقے خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا کے کاموں سے نفرت کرتے رہے اس لیے اللہ نے ان کے سب کام اکارت کر دیے ان آیتوں میں منافقین کے لیے آخرت کی سزا وہی سنائی گئی ہے جو مرتدوں اور کافروں کی ہے جہاد سے جی چرانے اور اس میں مال خرچ نہ کرنے والوں کو بہت سی آیتوں میں منافق قرار دیا گیا ہے اور اس طرز عمل کو ان کی بے ایمانی کا نتیجہ کہا گیا ہے اگر ان تمام آیتوں کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنا ہو تو سورہ النساء صورت الانفال صورت الطبہ صورت الاحزاب صورت محمد اور صورت الفتح کا مطالعہ کرنا چاہیے جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق جو لوگ عقیدت منافق ہوں یعنی جن کے دل کافر اور صرف زبان مومن ہوں وہ فی الواقع دائرہ اسلام سے خارج اور کھلے کافروں سے بھی بدتر ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور جو لوگ صرف عمل منافق ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے اسلام کو سربلند کرنے کی جد و جہد سے جان چرانے اور اس میں اپنا مال خرچ نہ کرنے والے دونوں قسم کے منافقین تھے اور آج بھی موجود ہیں لیکن ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے